بسم الرحمن رحمان نحمده ونصلي على رسول الكريم وما بعد قیمتی چیز کی انسان ہمیشہ حفاظت کرتا ہے اور جب پتہ چلے کہ دشمنوں کو پتہ چل گیا قیمتی چیز کی تو اور زیادہ اس کی حفاظت فکر کرتے ہیں اور مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے ایمان ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں اور دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ماحول خراب ہے اور جو دشمن نظر نہ آئے اسے اور زیادہ ہمیں چوکندر رہنا چاہیے تو اس کے لیے اپنی کام کی حفاظت کیسے کریں گے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک بہت آسان نسخہ بتایا کہ چند چیزوں کا خیال رکھنے سے یہ ایمان محفوظ ہو جائے گا یہی ایمان بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے گا ایمان محفوظ ہوتا چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا یہ بہت اہم چیز ہے ایک یہ تصور آخرت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے تصور کریں گے کہ اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے اپنے اعمال کا جب جواب دینا ہے وہاں پر تو اس کا کو جواب دینے کا جو تصور جو رہا ہے یہ انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے اور ایمان محفوظ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہے جیسے کہ ایک مدرسے میں بچوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے ایک ایک ٹوکری میں سیب رکھ دیا وہاں چپ لگا دی کہ ایک سیب کو نینا اللہ دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف مٹھائی رکھی ہوئی تھی تو بچوں نے جا کر وہاں چپ لگا دی ابھی جو اللہ تعالیٰ سیب نظر پڑ رہا ہے یہ کیا اٹھا بھی ہے تو ایسا جان نہیں ہونا چاہیے جان کو اللہ تعالیٰ کا ایک بزرگ تھے ان ایک نیا بولی آیا اور وہاں جب آیا تو اخلاق کے ساتھ آیا وہاں اور شہر کی تعلیمات پر عمل کرتے کرتے بہت ترقی کر لیا اور شہر کی عنایات اور محبت زیادہ ہوئی نکل مطلب ہوئی تو پرانے لوگ جو تھے وہاں پر ان کو خرید ہونے لگی یہ کیسے کس نے ترقی کر دیا ہے اور اتنے تجربے کیسے ہو گئے انہوں نے الگ اس سب شکایتیں کرنا شروع کر دی شاید سمجھ گئے کہ مسئلہ کچھ صحیح نہیں ہے باقی انہوں نے جب شکایتیں زیادہ کی تو جواب دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج میرا جی چاہتا ہے میرا ایک ہوم پورا کرے سب سب کو انہوں نے ایک مرغی دی ایک چوری دی ساتھ ایسے جگہ جا کر مرغی سے میں دیکھ نہ رہے تو سب چلے گئے کوئی پہاڑ کے کام میں چلے گئے کوئی ادھر اخرے چلے گئے کوئی پتھر پہلے چلے گئے کوئی یونان مکان میں چلے گئے اس لیے کہ فلسفہ کرتے ہوئے آئے یہ جو مریض ہے بہت دیر کے وقت پہنچا اور مرغی زندہ سب لوگ ہنس پڑے کہ ایک حکم یا شہر وہ بھی کر پائے پوچھا کیا ہوا کہتے ہیں جہاں بھی گیا مجھے نظر آئے تو مجھے دیکھ رہا ہے مجھے جہاں بھی گیا میں کوئی نظر آ مجھے جگہ وہ کون نظر آ رہے تاکہ اللہ وقت آ رہے ہیں یہ بتایا کہ انہوں نے جو چیز حاصل کرنے میں آئے وہ حاصل حاصل کر لی اس لیے وہ تب حاصل کیا اس نے تو ہمیں یہ اللہ کا تصور ہر وقت زمانے کی فکر کرنی چاہیے تصور اللہ ہوگا ہمارے ایمان محفوظ ہر چلا جائے پھر دوسری بات بتایا نے کہ کا تقریب کا خوف ہونا چاہیے ایسے کرام تعلیم ایسے عمل نہ لکھے اس کی وجہ سے قیام قیامت ہمیں رسمائی اٹھانی پڑے گی تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو فیسٹیں مقرر کی ہیں دن بھر کے ہمارے عمل کو لکھتے رہتے ہیں وہ قیامت کے دن پیش ہوگا تو ہمیں سب کرام تعلیم کا جو دھیان رہے گا خوف رہے گا ہم کبھی غلط کام نہیں کریں گے گناہ نہیں کریں گے اللہ پر ناراض نہیں کریں گے تو وہ صحیح کام نہیں جب دیکھیں گے سب کا تو کیا کے لیے ہمیں روشنا یوجنا نہیں کریں گی اسی طریقے سے پچھلی بار بتائی کہ مطلب تو موت کا خوف ہونا چاہیے جتنا زیادہ مطلب تو نوٹ کا خوف ہوگا قبر کا دھیان رہے گا تو انسان ہونا سے بچتے چلے جائیں گے اور ایمان محفوظ ہونا چلا جائے گا بہت سے بزرگوں اور نیک لوگوں کے حالات میں دیکھیں گے تو موت کا انتظار کیا کرتے ہیں تیار رہتے کہ موت کب آئے ہماری زندگی بالکل صاف ستھری صحیح ہے ہماری ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی ہے کہ جب بھی میرے کل موت آئے ہم تیار ہوں گے اس موت کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے کل موت آئے ہم تیار نہیں ہے کہ اچانک موت کا طور کا کیا ہم موقع نہیں ملا کچھ کام کرنے کے کمر کرنے کے لیے ہمیں میرے کل موت کا ہمیشہ دھیان اور لگا رہنا چاہیے اور بتائے تو اپنی بات یہ بتائیں کہ شیطان کی طرف سے قبضہ گناہ کو اچھے انداز سے پیش کرتے اس کو سبق سمجھاتے ہیں اگر آدمی دھوکے میں آ گئے تو ایمان متاثر ہو جائے گا اس سے تو شیطان کے دھوکے سے بہت بچنے کی فکر کرنی چاہیے نفس ہمارے نرس ہمارے دشمن ہے تو وہ نظر نہیں آتے اسے اور زیادہ احتیاط بچنے کی فکر کرنی چاہیے شیطان انسان کو غلط کام بھی کر دے جاتا ہے غلط چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے حقیقت میں وہ ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے تو شیطان کے دھوکے سے بہت روشنی کی فکر کا کیا ہمیشہ لگا رہا جاتا ہے کہ کو کام کرے ہم اللہ کو رضامندی کے لیے کریں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کریں اور شیطان کو راضی کرنے کے نہ کریں تو ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا پھر ایک اور نصیحت پر کمائیں کہ دنیا کے کام کاج میں مجبور ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رابطے نہیں رہنا چاہیے جو بھی مشورہ ہم نے اختیار کیا ہے اس مشورہ کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کیسے راہ پہ نہیں رہنا چاہیے اگر ہم سب کو معلوم ہے اس بار مارتا ہے پورے زمین پر سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے مسجد ہے اور مسجد میں بھی سب سے افضل جگہ امام کا مسلح ہے اور دماغ سے اگر امام صاحب کھڑے ہو کر یہ الگ خراب ہو تو بتائے نماز کی کیا خراب ہے اس کے بعد سب سے بری چیز اور بازار ہے اور کوئی آدمی بازار میں کو فروخت کرنا ہے اور اس کا دھیان اللہ کی طرف لگا ہوا ہے اللہ کے قانون کے مطابق تجارت کرنا ہے تو دونوں میں کتنا فرق ہے کہ پہلے آدمی اگر سے مسجد میں ہے اور اگر دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے نیت خراب ہے todas بتائی کہ اپنے بیوی بچوں میں اولاد کے ساتھ مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ سے آپ کو نہیں ہونا چاہیے تو پہلی بات بتائی جس میں حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کی یہاں حضرت قدرتہ ایک میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ پر ہنسی مزاح کی باتیں کر رہے تھے باتیں کرتے کرتے ہنس رہے تھے میں آگے مسئلہ رحمت اللہ علیہ تشریف آئے اور کہا کہ آپ لوگ مزید سے میں شرکت کر سکتا ہوں میں نہیں کہا بالکل تو بیٹھے نے محمد علی کا سنانا شروع کیا تو بہت ہنسے یہاں تک کہ بے قابو ہو گئے پھر کہا کہ اب تو بہت ہنسی اب تو زیادہ برداشت نہیں ہے یہ کہا کہا تھا تھا خالد صاحب بس ٹھیک ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں تب یہ بات اس کا خاموش اندر رہتی تب کیا سوال کریں گے ابھی تو ہنسی مداخ مزید سے نہیں اور اتنے ساری کے سن ہیں اتنے سارے ہنسی مزاق کیا ہم ہیں کسی کا دل اللہ کے مطلب اکبر کہا یا نہیں رہا سب دم رہے گی اس نے کہا اللہ کا شکر کہ میں کتنی دیر سے بیٹھا آپ کے میں جس میں ایک آنکھ کے لیے بھی منٹ اللہ سے رہا سر یہ چیز حاصل کرنے کی فکر نہیں اور جب یہ بچوں میں رہ کر بھی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ آپ نہیں رہنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب گھر پہ مجبور ہوتا ہے تو دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے حالانکہ دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے اس بات انسان کا جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان آتا ہے نانی طرف سے اپنے باپ کی شکل میں آتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں اس مرد سے اس وقت سے گزر چکا تو عیسائی ہوں والوں بات نہیں مانتا تو بھائی کے پاس ہے ماں کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بن کر والو میں تمہاری ماں ہوں تمہارے دودھ پلایا تمہیں تمہیں گوٹے پالا تمہیں میری بات مان لوں اگر بات نہ مانے تو پھر فرشتہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ شیطان ہے موجود ہے ان کی بات مت مانو تمہاری زندگی ایمان پر ہے ایمان ہی سر بننا تمہیں تو ایمان کرنا پتھر کا انتظام ہوتا ہے تو جس نے زندگی گزارے گی اس نے ہماری موت آئے گی ایمان والی زندگی گزارے گی تو ایمان والی موت آئے گی ہم کو اور ہمیں بی بچوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے والدین کے حقوق ادا کرنا چاہیے جتنا زیادہ والدین کے حقوق ادا کریں گے بچوں کا حقوق ادا کریں گے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے اللہ کا حکم پورا کر رہے ہم اللہ سے حافظ نہیں رہے ہم ایک جگہ پر ایک آدمی تھا وہ نوجوان تھا اپنے جوان پڑھ رہا تھا پڑھائی کر کے آگے پہنچا پر ان کی والدہ کی ایک ہی آنکھ تھی جب پڑھائی میں لگے دوست دوست آنا شروع ہو گئے دوستوں کے لوگوں سے دوست گھر آتے تھے کو کے ان کو تانا دیتے تھے کیا ہو گیا کا تانا دے رہے ہیں ان کی وجہ سے میری بھی ہو رہی ہے آگے جا تک تعلیم پوری کرنے کو بہت دور چلا گیا تھا قریب نہیں رہوں گا کوئی ہم روڈ بھی نہیں آئے گی وہاں جا کر تعلیم پوری کرنے کے بعد جب واپس آئے تو پھر وہی بات پھر دوست آئے ہیں اس کے تانا لے رہے تو کہیں اور دور لکھوں گا تو لکھ جاتی اس میں اور آتا وہ کہا کہ میرے پاس کبھی بتانا میرے پاس آپ کی وجہ سے میری رسوائی ہوتی ہے والدہ آخر والدہ ہے تو کچھ دنوں کے بعد ان کو خیال آپ کے بیٹی ملاقات کر جا ہوں تو گئی وہ ملاقات کے لیے اسے گھر کے پاس پہنچی وہاں پر کہ جو چھوٹے بچے تھے دیکھ کر وہ چلانے لگے رونے لگے کہ کون دیو آ گئی گھر میں ہمارے پاس یہ کہنے کے بعد وہ آیا ہمارا والدہ بہت سخت سے کہا تو میں منع کیا ہے آنے کے لیے بچے سب گھر یہاں بیٹھوار جگہ نہیں ہمارے وہ والدہ چلی گئی وہاں سے کسی سے دوستی کرتی وہاں رہنے لگی کچھ دن کے لیے کہ شاید بیٹی سے نظر پڑ جائے گی ملاقات ہو جائے گی بیٹے سے اگر کچھ دن بعد جب طبیعت خراب ہو گئی انہوں نے چھوٹا سا پرچہ لکھا اور جب میرا انتظار ہو جائے یہ پرچہ میرے بیٹے کو کر پہنچا دینا ٹھیک ہے اتنی دیر میں کنار ہوا ہم نے پرچہ کر بیٹے کو دیا بیٹے نے جب بچہ پڑھا پڑھنا لکھا ہے پڑھنا لکھا کہ آپ کو ایک راز کے بعد بتانا چاہتی ہوں میں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو تمہارا ایک وہ بھیانک حادثہ ہو گیا تھا اس میں تمہاری آنکھ خراب ہو گئی ختم ہو گئی تھی مجھے برداشت نہیں ہوا میں نے اپنی آنکھ آپ کو لے لی تھی آپ اتنا سمجھنا کہ آپ کے پاس میری آنکھ کے پاس اب یہ بھی بچوں میں رہتے ہوئے اللہ کے والدین کی شکمت والدہ کی شکمت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ رہنے کو اللہ تعالیٰ کو ادا نہیں کہ اللہ سے دور ہونے کی بات ہے اس نے ہمیں شاید کہ اپنے بیوی بچوں میں رہتے ہوئے بھی اگر اللہ کا حکم کو پورا کرے گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا ہمارے پاس اور حکم ہم توڑیں گے تو ہم اللہ کا قرب ہونے حاصل نہیں ہوگا اس زندگی سے نہیں چیز ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو آدمی کا خیال رکھیں گے شیخوں کا خیال رکھیں گے تو ایمان محفوظ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی قدر ڈالنے کی کافی عطا فرمائے ایمان کو حفاظت کافی توفیق عطا فرمائے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک دین کی سمجھ ہونی چاہیے دین کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور نیک لوگوں کی سہولت ادا کرنی چاہیے کتابیں تعلیم ہوگی اور ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی سہولت ہوگی تو ایمان محفوظ ہوتا چلا جائے گا اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل بسم الله اللهم صل على سيدنا حبيبك محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره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 والعمانة والسطر والرضا والقدر اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت سب گناہ کو معاف کروا لیجیے چھوٹے بڑے سب گناہ کو معاف کروا لیجیے آئندہ گناہ سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت کروا لیجیے گناہ کی نفرت پیدا کروا لیجیے یا ماحول اثرات سے بھی ہماری پوری پوری ہماری حفاظت کروا لیجیے یا شیطان کے شعر فطر سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت کروا لیجیے یا ایمان کی حفاظت کی ہمارے آسان پیدا کروا لیجیے یا ماہمین ایمان کے خلاف اور ہم سب کو عطا فرما لیجیے یا اخلاق کا ہم کو پاک صاف فرما لیجیے کا رفتار کرنے کی اعلیٰ پوری پوری عطا فرما لیجیے تمام بیماریوں سے اعلیٰ پوری پوری شفا عطا فرما لیجیے بیماری چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو چاہے اخلاقی ہو ہر قسم بیماری سے اعلیٰ پوری پوری شفا عطا فرما لیجیے اور آئندہ بیماری سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک اس نے ایمان کی ماں کی جان کی آبروں کی عزت کی اولاد کے مطالعے کے سب کی اعلیٰ پوری پوری حفاظت کروا لیجیے ہم امین آپس کے اتحاد محبت پیدا کروا لیجیے حاصل کی حصد سے حفاظت فرما لیجیے کو ظلم سے حفاظت فرما لیجیے ہر گھر کے اختلاف اور امن سے ہماری حفاظت فرما لیجیے تمام بلیات و آفات اور نظرت سے ہماری حفاظت فرما لیجیے دشمن و دشمن سے برخائی برخائی سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے ہم سب کو عزت و آفت والی زندگی ادا فرما لیجیے زندگی اور رسائی والی زندگی سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت ہماری ہے ہم سب کو حالات برکت والی روٹی عطا فرمانی لیجیے اور ایک عمل کرنے کے لیے آگاہ پوری پوری توفیق عطا فرمانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح محبت اور عشق عطا طافنجیے جب میں سنت کی آگاہ پوری پوری توفیق عطا فرمانی ہے لیجیے اور لالو کے غموں سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت کروا لیجیے لالو کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرما لیجیے جو پریشان حال ہے ان کو پریشانی کو دور فرما لیجیے اور ہمیں جو میں پریشانی ہوتا ہے کی پریشانی کو دور فرما لیجیے جو وہاں سے پریشان سے پریشانی معاشی پریشانی کو دور فرما لیجیے ہم اپنے رضام والا آمان اختیار کرنے کی کافی ادا فرما لیجیے اور ناراضگی والا آواز سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے ہمیں ایمان کی قدر ڈالنے کی توفیق کا ڈاک فرما لیجیے ایمان کے حقوق ادا کرنے کی کے پوری کافی کا ڈاک فرما لیجیے اور وہ ہدایت کے بعد گمراہی سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے ہدایت کے بعد گمراہی سے ہماری پوری پر ہماری حفاظت فرما رہی ہے برکت عطا فرما رہے ہم سب کو اپنے مالکت سے مالا مال فرما رہی ہے لیجیے ہم سب کو اچھی سوچ فرما رہی ہے اور گندی سوچ سے ہماری حفاظت فرما رہی ہے ہم سب کو اچھے جذبات عطا فرما ہے اور برے جذبات سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما ہے ہم سب کو اچھا، اچھے اخلاق عطا فرما ہے برے اخلاق سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما ہے ہم سب اچھے آمار عطا فرما لیجیے اور گھر آمار سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے ہم سب کو ایک اور ایک بنا لیجیے یا امین آپ نے اتنا بڑا فصل فرمایا اپنی گندی زبان پر اپنے پاک نام لینے کی توفیق عطا فرمائی حق تھا کہ ہم اب تک آپ نام لے سے محروم فرما دے مگر آپ کا حق پاک نام لے سے محروم نہیں فرمایا سب سے بہتر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اب سب اس کے باوجود یہاں اپنے طرف فرما کر اپنے اپنے آج گھر میں آنے کی اجازت فرمائی ہمیں جو آپ نے اتنا فضل فرمایا اتنا طرف فرمایا ہمارے ایک اور فضل فرما کر ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما لیجیے ہمیں شکر عطا فرما لیجیے اپنے رضامندی عطا فرما لیجیے اپنے معرفت دولت سے مالا مار فرما لیجیے ہم ہماری زندگی کو درست فرما لیجیے سچے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما لیجیے ہمیں ہم گرم کا معاملہ فرما لیجیے فضل گرم کا نیک بندوں کو جو نعمت عطا فرمانے اور سب نعمت ہم سب کو عطا فرما لیجیے قبر کی تیاری کرنے کی بھی اعلیٰ پور پوری کافی کا ٹاپ فرما لیجیے آخر کی تیاری کرنے کی اعلیٰ پور پوری کافی کا ٹاپ فرما لیجیے زندگی کی قدر کرنے کی کافی کا ٹاپ فرما لیجیے اپنے نعمتوں کی قدر کرنے کی کافی کا ٹاپ فرما لیجیے نعمتوں کی ناقبری سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجیے نیکوں کی سہول اختیار کرنے کی کافی کا ٹاپ فرما لیجیے ہم ہم کرم کا معاملہ فرما لیجیے نیک عمل کی کافی کا ٹاپ فرما جوہر برائی سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت کروا لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خیر جو مانگا ہے وہ سب خیر ہم کو پوری مرغا فرما لیجیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام شرور کتنا جس سے پناہ مانگی ہم کو پوری مرغ کو بنا تھا فرما لیجیے فضل کرم سے ہمارے دماغ قبو فرما لیجیے سبحان اللہ بے قرآب کی بیچ سے ٹائم مائک سے پور الحمد للہ رب العالمین رحمت کریا رحمین وصلی اللہ تعالیٰ